مقابلے تو فوجوں کے آپس میں ہوتے ہیں مجاہدین کے پاس کون سی فوج ہے شاید اس وقت ایک ٹینک بھی مجاہدین کے قبضے میں نہ ہو ممکن ہے آج ایک تیارہ بھی مجاہدین کے پاس نہ ہو ممکن ہے کہ ایٹم بم تو دور کی بات نیپام بم جیسا ایک درمیانہ مولک قسم کا ہتھیار بھی مجاہدین کے پاس نہ ہو اور سنو دنیا بھر کے ظالموں ممکن ہے ان کے پاس اپنے تمام ساتھیوں کو دینے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی نہ ہو اور سنو ممکن ہے تمہاری طرح ان کے پاس روز بدلنے کے لیے جوڑے بھی نہ ہو اور سنو ممکن ہے ان میں سے کسی کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو اور اس کے بڑے والدین سردی سے ٹھٹر رہے ہوں اور اس کے پاس اس چھت کو درست کرنے کا سامان بھی نہ ہو اور سنو جنہیں تم دنیا کی سب سے بڑی دہشت کہتے ہو جنہیں تم دنیا کا سب سے بڑا خطرہ کہتے ہو ممکن ہے ان میں سے کسی کا بچہ بغیر دوائی کے مر چکا ہو اور آخری وقت میں ترس رہا ہو کہ اسے باپ کی گود نصیب ہو جائے گی نہ اسے باپ کی گود نصیب ہو سکی نہ اسے کوئی اینٹی بایوٹک انجیکشن نصیب ہو سکا نہ اسے کوئی دوائی مل سکی ممکن ہے جنہیں تم دنیا کا سب سے بڑا خطرہ بتا رہے ہو ان میں سے کسی کی بیوی اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہو اور وہ بچہ رو رہا ہو ماں سے دودھ مانگتا ہو مگر ماں کے سینے میں دودھ کہاں سے آتا اس نے تو کئی وقت کی روٹی نہیں کھائی وہ زمین سے کنکر اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتی ہے اس کنکر کو گیلا کرتی ہے اپنی تھوک کے ذریعے سے وہ کنکر بچے کے منہ میں دے کے اسے بہلانے کی کوشش کرتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد تین دن سے بھو زیادہ بھوکے بچے کی آنکھیں الٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ تڑپتا ہے اور آخری ہچکی لے کر اپنے باپ کو سلامی دیتا ہوا جو کسی محاذ پہ دشمن کے خلاف برسر پیکار ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ماں اپنے گود کے اندر ایک مردہ بچے کو دیکھ کے حیران رہتی ہے جنہیں تم دنیا کا سب سے بڑا خطرہ کہتے ہو سردی میں بعض دفعہ اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کمبل نہیں ہوتا تمہارے کتے تو شاید بٹر کھاتے ہو ان کے بچوں کو بھی وہ بٹر نصیب نہیں ہوتا جنہیں تم دنیا کی سب سے بڑی دہشت کہتے ہو سنو سنو یہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں پھرتے یہ اپنے گلوں میں سونے کی لاکٹ نہیں ڈالتے ان کے ہاتھوں میں قیمتی انگوٹھیاں نہیں ہوتی ان کے جسموں پہ چیترے بندھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے اس لیے دہشت بند گئے کہ انہوں نے اس دنیا پر تھوک دیا انہوں نے قرآن کو گلے سے لگا لیا انہوں نے رب کی محبت کو اپنی آنکھوں میں سجا لیا انہوں نے محمد عربی کے دین کے ساتھ سچا پکا عشق کر لیا انہوں نے واشنگٹن کو قبلہ نہیں بنایا انہوں نے مکہ میں اپنے کعبہ کو ڈھونڈ لیا انہوں نے نیو یارک کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا انہوں نے مدینہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اسی مدینہ والے نبی کی زلفوں پہ کل بھی قربان تھے آج بھی قربان ہے کل بھی اس کے قدم قدموں میں تھے آج بھی اس میں قدموں میں ہو کل تک جو نبی پر قربان تھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتا تھا کپڑوں پہ سترہ پیوند لگے تھے کل کا عمر بن خطاب آج پھر زندہ ہو چکا ہے یہودیوں قبریں تیار کرو دنیا بھر کو دنیا بھر کو تباہ کرنے کا اعلان کرنے والے سپر پاور اپنے کفن ڈھونڈ لے مسلمان کپڑوں پہ مرتا تھا تو انہیں مارتا تھا آج مسلمان کپڑا بھول گیا مکان بھول گیا عہدہ بھول گیا عزت بھول گیا اب اسے ایک چیز یاد ہے اور وہ اس کی لیلا شہادت ہے جس کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے اور وہ تجھ پہ موت بن کے گر رہی